سیدی حسن دی محب و محبوبی مرشدی و مولا عالم باللہ مجدد تمام حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے ب پہ سو پتے اب رار یہ درد محبت ہے ب پیسے سو پتے اب رن یے درد محبت ہے امید نصیحت دوست تو اس کی اشاعت ہے پہ سوبتے ابرار یہ درد محبت ہے ببوی دینا سی حت دوست گوشت کی شاد ہے جسے حاصل کرم سے ان کے توفیق بیت ہے سے حاصل کرتے ان کے توفیق نابت ہے یقیناً اس کو حاصل رش کے بھی دولت ہے یقیناً اس کو حاصل رش کے بھی دولت کسے حاصل کرم سے ان کے توفیق نابت ہے یقیناً اس کو حاصل کے صدق دین دولت ہے کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن سے طاقت ہے کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن میں سے طاقت ہے مگر رب کی مشیت پر ہی تاثیر طاقت ہے مگر رب کی مشیت پر ہی تاثیر طاقت ہے کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن سے ثابت ہے کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن سے ثابت ہے مگر رب کی مشیت ہی تاکی ہدایت ہے اگر حاصل کسی کو راہ حق پر ہے اگر ہاتھ کے سی کو پر استقامت ہے تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے اگر حاصل کسی کو رہا ہے حق پر مت ہے تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نفرت ہے بپے سمت اگر یہ درد محبت ہے تو امید نصیحت دوست تو اس کی شاد ہے اگر پونے تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے اگر پونے تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے مگر کو اس میں ان کی قربت رش کے جنت ہے مگر اس میں ان کی قربت رش کے جنت ہے اگر کونے تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے مگر اس میں ان کی قربت رش کے جنت ہے گناہوں کی تمنا ظالم کیسی فطرت ہے گناہوں کی تمنا ظالم کیسی فطرت ہے کہ جس کی ابتدا داتا ان کے ظلمت کی ظلمت ہے کہ جس کی ابتدا کا انتہا ظلمت کی ظلمت ہے گناہوں کی تمنا غالم کیسی فطرت ہے گناہوں کی تمنا گالم کیسی فطرت ہے کہ جس کی ابتدا تا ان تیرا کی ظلمت ہے آپ ہمیشہ رکھنا ہم کو اکثر درد نسبت ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت کیا کہتے حضرت کا ایک شعر اس پر اور بھی ہے کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے اسی کا نام ہے درد محمد ہر وقت جست جستجو اور فکر رہے اس کو راضی رکھنے کی اپنے محبوب حفظ جی کو ہر وقت راضی رکھنے کی فکر ہر وقت چست جو کبھی ان کو نہ بھولنا ہمیشہ یاد رکھنا ہم کو اکثر درد نسبت ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہم کو اکثر درد نسبت ہے نہیں ہے صاحب نسبت جو غالب اہل غفلت ہے نہیں ہے ہے ہے صاحب نسبت جو غفلت غفلت کون یہی کہ گناہ کرتا رہے اس طرح سے گناہ کرتا رہے وہ اہل غفلت لیکن اگر گناہ ہو گیا خطا ہو گئی فوراً توبہ کر لی تو یہ توبہ کی علامت ہے کہ یہ صاحب نسبت ہے کیونکہ اگر نسبت نہ ہوتی تو یہ توبہ بھی نہ کرتا اللہ سے معافی بھی نہ بھولا ہی رہتا اللہ کو غفل ایسے غفلت وہ ہیں جو توبہ بھی نہیں کرتے ورنہ تو ہر انسان سے ہر دم ہر سانس کچھ نہ کچھ خطا سرزد ہوتی رہتی ہے لیکن اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی مہربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے اسباب رکھ دیے نسبت کی کہ ہر ہر کام کے لیے ایک دعا اللہ نے رکھی ہے اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل سے پہلے دعائیں سکھلائی ہیں بیت الخلاء جانے تک کے لیے دعا ہے اللہ عمی کا من خوبی اور یہ سب کیا ہے یا اللہ کو یاد کرنا ہے جب جا رہے ہیں بیت الخلاء اور دعا لی تو کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں باہر آئے الحمد للہ اللہ آسانی میں مت کر الحمد للہ اللہ آسانی الحمد للہ ادبہ یہ کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں نماز نماز میں جا رہے ہیں محبت ہی محبت ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے کبھی محبوب محبوب کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کبھی محبوب کے دربار میں جھکے پڑے ہیں کبھی سجدے میں گرے پڑے ہیں دبے پڑے ہیں سے کبھی جو ہے رکھ رکھتے ہیں بھوکے بھوکے پڑے ہیں اللہ محبوب حقیقی کی محبت میں کبھی جو ہے ان کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں محبت میں کبھی جو ہے اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں کبھی جان بھی دینے کو تیار ہو رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنی حرام تمنا کا خون کر رہا ہے وہی کر سکتا ہے جو صاحب نسبت ہو جو نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے غیبت سے بچ رہا ہے زبان کی حفاظت کر رہا ہے دل میں گندا خیال آیا فوراً کر کریے معافی مانگی توجہ دوسری طرف پٹا لی یہ سب کیا ہے نسبت کی علامات اب ایک آدمی بالکل ہی اس طرف توجہ نہیں کر رہا اور نہ توبہ کرتا ہے نہ ندامت اس کے دل میں ہے نہ کچھ ہے تو یہ ہے مطلب ہمیشہ یاد رکھنا ہم کو کر دے نسبت ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہم کو کر دے نسبت ہے نہیں ہے صاحب ساہ جی افرت ہے نہیں ہے صاحب نسبت جو ہےفرت ہے پپے سو یہ دے محبت ہے نانی نصیحت دوست تو اس کی ہے میں ہمارے والا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت ڈاکٹر خلیف صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے گھر میں ان کی صاحبزادی بھی بہت شدید عزیز ہیں قومن ہیں ان کے لیے دعا یہ میں گزارش کرتا ہوں سب احکام سے اللہ تعالیٰ اور کی کی حساب مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے سب گھر والوں کو اور ان کی صاحبزادی کو بھی اگر صحت مقدر میں نہیں تو اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دیں اور ورنہ آسانی کرنا دیں بہت عرصے سے کافی ٹائم ہو گیا ہم کو پولی اللہ تعالیٰ ان کی ان کو صبر بھی دے اور ان کو صحت عطا فرما دے اور بھی ہمارے قریبی دوست ہیں وہ بہت پریشانی ہے مبتلا ہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ حادثہ بھی آج پیش آ گیا ہے ان کے لیے بھی دعا گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے اور ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کے بیٹے کی بھی چوٹیں آئی ہیں کافی اللہ تعالیٰ ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمایا صحت کام راج علاقے کا معاملہ ہے خزائن الحدیث التجافی عن دار الغرور والانابة الى دار القلوب والاستعداد للموت قبل نتولی یہ شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہاں میں اللہ یشرا شرحم شرح ہاں يشرح صدره للاسلام تو صحابہ نے جب پوچھا کہ اس کا مطلب مفہوم یہ آیت کا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حل ڈالی کا علامہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سینہ کیسے کھلتا ہے اس کی علامت کیا ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریح ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہوں تشریح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اور اپنا نور اس کے دل میں ڈالتا ہے تو اس پر تین علامات ظاہر ہو جاتی ہیں نمبر ایک اندار ہو دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے سب حسین مردہ نظر آنے لگتے ہیں کتنی ہی خوبصورت عورتیں سامنے ہوں سمجھتا ہے کہ سب قبر میں جانے والی ہے ساری دنیا اس کو مردار نظر آتی ہے دنیا دھوکے کر گھر ہے جب قبر میں جنازہ اترتا ہے تو کسی کی بیوی ساتھ جاتی ہے کاروبار موٹر ٹیلی فون کیا قبر کے اندر جاتا ہے اس لیے اس کا دل سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب چند روز کے دوست ہیں زمین کے نیچے میرا عملہ ہی کام آئے گا اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اوپر بیوی بچوں سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے کاروبار سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے موٹر کار موٹر اور کار سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے اور ساری دنیا ساری کائنات بلکہ سورج اور چاند سے بھی روکش ہو جاتا ہے خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں سب سے سلح ماننا تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی اور ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری یاد تین ہوتی دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن جو عالم دے فلک ہوتا جو دنیا کے زمین ہوتی جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپ کر اوپر جاتے ہیں تو ہم کو آسمان روکتا ہے نیچے تڑپ کے آتے ہیں تو زمین روکتی ہے ایک اللہ والے کا شعر ہے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے دل بےتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی اہل اللہ سے بدگمانی کرنے والوں سن لو کہ فوائد صاحب کیا پر کیا فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کس طرح گزرتی ہے پتہ چلتا کہ غم میں زندگی کیوں کر گزرتی ہے تیرے قالب میں کچھ دن کو میری جانیں ختم ہوتی یعنی کسی اللہ والے کی جان تمہارے جسم میں ڈال دی جائے تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنی تلوار کھاتے ہیں ہر گناہ سے بچتے ہیں اللہ کے لیے ہر وقت غم اٹھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو عورتوں سے نظر بچائے گا برے برے گندے تقاضوں کا خون کرے گا بری خواہش پر اللہ کے حکم کا چاقو چلائے گا وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کافر سے لڑ کر گردن پر جو تلوار چلتی ہے اس خون کو دنیا دیکھتی ہے لیکن جو اندر ہی اندر تقوا کے لیے اپنی بری خواہشات کا خون کر رہے ہیں اس خون کو صرف اللہ دیکھتا ہے دیکھ لو تفسیر بیان و قرآن میں ہے کہ سالکین اور جہاد اکبر یعنی نفس کا مقابلہ کر کے جو لوگ گناہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا جہاد اکبر کے دن یعنی نفس کی بری خواہشات کا مقابلہ کرنا ان کے ان کے خلاف سینا سفر رہنا مطلب یہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے شرح صدر یعنی سینہ کھلنے کی دوسری علامت یہ ہے الکنابت بلا دار کل ہندو سادوری اقتصادی ان جانے پہ عمل کر لیتا ہے مگر آخرت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا یعنی ہندوؤں کے اندر بھی یہ رواج ہے کہ وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور جنگل میں بیابانوں میں زندگی گزارتے ہیں حالانکہ یہ اسلام میں تو یہ حرام ہے اس طرح کی زندگی رہبانیت اسلام میں ہمیشہ کے لیے حرام کر دی تو حضرت فرمانے کی پہلی علامت تو ہندوؤں میں بھی پائی جا سکتی ہے کہ وہ بھی باز پازے ان میں سے بھی دنیا سے کٹ جاتے ہیں مگر آخرت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا اس لیے دوسری شرط لگا دی بلکہ دار ہو اس کو ہر وقت آخرت یاد رہتی ہے جیسے اگر مچھلی پانی سے نکالی جائے تو اسے ہر وقت پانی ہی کی یاد رہتی ہے ایسے ہی انہیں بھی ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے اور شرح صدر کی آخری علامت ہے استعداد علموں کے قبل مزدوری کی موت کے آنے سے پہلے قضا نمازیں قضا روزے ادا کر لیتے ہیں زکات کا بقایا دے دیتے ہیں اپنی فائل درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں